کرنی وہ ہے انسان کی پہچان معرفت نفس رکھ لو انسان کی پہچان رکھ لو حاصل کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا رسالہ غوثیہ شریف کے اندر خوش آئند بات ہے السانی کے اندر ایک جلسہ مبارک ہو رہا ہے اس ماہ مبارک نے اس پر غوث پاک میرن آئے انہوں نے قول مبارک بھی سمجھو شرح ہو گیا موجود ہے قول مبارک انہوں نے کی رسالہ نوسی آج رسالہ الحمیہ کے اندر اس کے اندر آپ فرمان کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا غوث العظم میں عرض کی تھی لبیک یا رب الغوث فرمایا حل تدری مال مال انسان کیا جانتا انسان کیا چیز ہے سبحان اللہ میں عرض کیتی ہے لا تو بہتر جانے سبحان اللہ جان سالم سرمایا السان و سیری و سری وانا سر الانسان سبحان اللہ انسان میرا پیت اور میں انسان کا پیتا ہاں۔ انسان میں جاننا انسان میں جاننا انسان میرا سر میرا راز اور میں انسان کا راز ہوں میرا مطلب ہے انسان میرا راجدان میں وہ دان ان راجا نو میں جاننا میرے راجا نو جاننا نہیں اس رات نے فرمایا انی جاہل فی الارض خلیفہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالی دے مخلوق نے لیکن اللہ تعالی نے ملائکہ کو سر اپنا راز اپنا نہیں پتا خلافت میں ربی ملائکا حاصل نہیں ہوں ناشی انسان کی پہچان مارفت نفس یا خود ہی خود شناسی اس اجمال نو کھولن لگا اور تفصیل کر اللہ تبارک و تعالی نے جہان بنایا عالم تخلیق کا سلسلہ اس ذات کریم نے یعنی عالم کی تخلیق کا سلسلہ تو شروع فرمایا عالم کے اندر جہان کے اندر جو اجزاء راج پاک نے بنائے ہیں راج پاک نے انسان پیار ہوتا انسان جو آخر چھوٹا جہان عالم صغیر باقی کائنات عالم کبیر وہ بڑا جہان ہے یہ چھوٹا جہان کیوں چھوٹا جہان ہے اس سارے جہان بھی یعنی بڑے جہان بھی اجمالی سورت تو انسان اجمالی صورت خود انسان نہیں اجمالی صورت انسان دے بچ تفصیل کرو انسان کی وہ کائنات بن گئی اس کائنات کو سمیٹو حقائق نہ انسان کائنات اللہ تبارک و تعالی شیون کا مظہر ہے لیکن انسان یہ مظہر کامل دو چیزاں تو انسان کا بن گئے ایک جسم اور ایک نہ تمجیے گل دو چیزاں تو انسان پہ بن گئے ایک جسم ایک روح انسان کو ہیں نسخہ جسم کے اندر جہان جڑا دنیا ہے ارش تو لے کے فرش تک اس سارے جہان جتنے اجزاء نے تفصیلی انہوں دیا حقیقت جسمت اور روح ایک خاص ایک امر کی چیز اتلے جہان میں انسان کے غور جائے عرش فرش تمام اجلاس جڑے ہیں انہوں کی ہر ایک کی حقیقت انسان اجباقی نظر آئی جمادات نباتات حیوانات چوتھی چیز میں مجردات یعنی مادی چیزاں جنہ نے چھوٹے چھوٹے جز دستے ہیں انہوں نے تفصیل کرو پہلا جمادات پانی تو کام شروع ہوا جمادات وہ جامد نہیں واسطے نہیں حرکت نہیں ہونا نباتات بدن چیز حیوانات جاندار مجردات مادے تو خالی چارے قسم دیا حقیقت انسان چار چیزوں کو انسان کا جسم بنتا ہے پیا چار جنہوں کہتے ہیں خالو پانی ہوا پٹی لیکن پانی جزو آزم وجہ اللہ میں الماء کل شائن ہر ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کرنا ہے وہ جزو آزم ہے جسم کا کر کے پانی کی حاجت انسان نو زیادہ محسوس ہوتی ہوں پانی بچ بچ اگ مٹی بچ اگ پانی ہوا ہوں مٹی جی یہ اللہ تعالی نے کی کی بنایا مہا دن جتنے ہیں اس زمین اللہ تعالی نے جتنا کانا رکھیا نے رسائل رکھے ہیں ہر کان اور ہر ذخیرہ وہ بھی حقیقت انسان موجود ہے کر کے حکیم لوگ طبیب لوگ بیمار جدو علاج علاج کر ہر طرح کی بوٹی انسان کم ہو گئی زمین تو کی ہر طرح کی بوٹی انسان یعنی نو انسان کسی نہ کسی مقام ہیں انہیں جا کے فائدہ دینا ہے وہ کیوں دے دی اندر ضرورت اس کی محسوس ہوتی اندر وہ حقیقت پی سی حقیقت کا مظہر ہر ادھر سی اسے جدو کمی ہوئی سبحان اللہ تو اس حکیم مطلق نے اس حکیم مقید اس مطلق نے اس مقید سمجھایا کہ یہ جو نقطے دے انہیں دیتا مفید ہو کمی دور ہوئی انسان سے ہو سونا انسان لباسیاں والے ہوں دے وچ سونا کھڑ لیں فولاد کر لیں چاندی کھڑ لیں سونا وچ چاندی وچ تانبا ویچ پتل ویچے ہر شہر کا کشتا مار کے حکیمہ رکھا ہوا انسان کمزور ہوا بوٹی کام نہ کی گسا دے کیوں آ کے بوٹی تو کام لنگ گیا ہوں کوئی خاص انسر جو جڑا نا طاقتور جڑا سی وہ کمزور ہوا لہٰذا یہ طاقتور جلد نے جا کے ٹکنا ہوں وہ پہنچیا کمی دور ہوئی انسان بلکہ ایسے ایسے کشتے ہیں ہیرا تک ہیرا بندے میں اللہ تعالی نے اندروں کی کمی ہوئی ہیرا دتا بندہ نواں تیار ہو نواں جوان سمجھ نہیں آئی پتھر پہاڑ ہر قسم کا پتھر اللہ تعالی نے وہی حقیقت انسان دی نباتات میں ہر طرح کے پودے کی حقیقت اللہ تعالی نے انسان سے رکھی اور اگر مشابت پہ آئیے تو وال فرن مشابت ویکیے درختوں جی وہ بڑھتے ہیں کٹی ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں ہوں پانی تو تازگی چاہیے پانی پیدائش ہوتی جس میں انسانی خشک ہو جائے والا مت آئے وہ بھی کر جائے رات حق نے یہ نباتات والی حقیقت رکھی ہوئی ہے جماعت حیوانات جاندار جنیا چیزاں قدرت نے انہوں نے حقیقت ہے انسان کے تمام حیوانات کی حقیقت کی پہ گل کر کے انسان حیوانی صفات کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی جاندار حیوان اندر مشابت پیدا ہو جاتی پھر آخر لگ پہ میرے یار کتا آ کو بندہ یار آ کو بندہ وہ کہہ خوش ہے وہ مشابت ادھر اللہ تعالی نے جی رکھی حقیقت اس حقیقت کی وجہ جس نے ادھر وہ مشابت ادھر پیدا ہوتی پھر وہ نام اور صفت جی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے نام دے سکتے قدرت نے مطلب یہ نکلیا غور کرو گے اس چھوٹے جہ جہان نے تو اس وڈے جہان نو وسایا مزید بڑی ہے کچھ بہت سامنے آنا لیکن میرے خیال سے اتنا اشارہ کافی اتنا سمجھ آ گئی کہ واقعی جسم انسانی بہت بڑا جامع نسخہ اس نسخے کے اندر اس سارے جہان دیا حقیقت کٹیاں لہذا یہ چھوٹا جہان وہ بڑا جہان آخو تو بالکل برحق سمجھ نہیں آیا یہ جسم کی گل ہو دوسری شاید اندر رکھیے روح کی رکھی روح روح باقی جو کچھ ہے نا یہ اس روح یعنی اس انسان حقیقت انسان جی اصل انسان ہے یہ اس کے آلات نے روح یہاں آلات کے ذریعے اپنے صفات اور کمالات آدھ ظہر کر لیا روح اصل انسان کو نقش کا ان کہتے ہیں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم اس انسان کو ہم نے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا کہ باقی تمام جاندار حیوانات کو انسان کی صورت ایک بہترین صورت کسی جاندار کسی شکل کسی شکل نو جس جس شکل بھی ہے اخن تقریب کسی کہہ سکتے کوئی الٹا ہے کوئی کوئی اس انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے احسن تقویم چ ہے بہترین صورت عطا فرمائی سبحان اللہ ہوں انسان نو بہترین صورت یہ صورت انسان جڑا روح ہے سبحان اللہ ثم انشأناه خلقا آخر اللہ تعالی نے قرآن مجید دسیا ہے مرحلے بیان فرمایا پہلے لطفا سی پھر بستہ خون بن گیا ہے پھر مبغا بنیا ہے پھر اگے بددیا بددیا خون ہڈیاں چڑھا ہڈیاں ماس چڑھیا پھر ماس کے چمڑا چڑھیا یہ کر کے پھر فرما تم انشا نہ ہو خلقا آخر پھر ہم نے اس کو ایک اور خلق عطا کی ایک اور خلق عطا کی ایک اور تخلیق میں پیدا کر دیا وہی ہے جو یہ روح شریف عطا ہوتی نفس وما سا قسم ہے نفس اس ذات کی جس نے اس کو برابر پیدا کیا نب سے نافک روح انسانی رو آپ حقیقت انسان ایرو یہ جو کچھ پہ ویک جسم اللہ تبارک و تعالی نے یہ آلہ بنایا ہے آلات بنایا ہے اس روح دے واسطے اس کے ذریعے روح اپنے عمل کر کرتی عقل استعمال کرے تو وہ بھی آلہ ہے عوام کے سب استعمال کرے تو وہ بھی آلہ ہے کیا مطلب دیو سی روح باباستہ آنکھ چھوتی روح ہے باباستہ جسم کیا بات سونگتی روح ہے باباستہ لیکن جی کٹ دیتی جائے پھر سونگ رہا اصل میں حواس ہیں یہ حواس کے مظاہر ہیں پانچ حصہ نے نا سنگن والی چکھن والی سنن والی چھون والی ہے وہ باسرا شام رائفہ سام اور لامسا جنگل چھوڑ دی کالی قوت ہے یہ قوت نے ہوں محسوس جڑا ہوں ہے ٹھنڈا تکا یہ کالے کا محسوس جسم نال لیکن جسم کے نال ہو رہا جسم نہیں کر رہا کیا بات اصل روح پہ کرتی روح کرتی ہے آلہ جس میں سنگری روح ہے آلہ اور قوت اللہ تعالی نے جی اس نق میں دش رکھی روح ہے لیکن اس قوت نال جی اللہ تعالی نے اکھ دے بچ رکھی ہوئی سن دی روح ہے اس قوت نال جی کان دے بچ رکھی ہوئی چکری روح ہے اس قوت نال جی اللہ تعالی نے زبان چ رکھی ہوئی سوچ دی روح ہے لیکن اس عقل نال جی اللہ نے دماغ تو عقل بھی آلہ ہے یہ حواس بھی آلہ ہے اصل کون ہے وہ ہے اصل انسان اسی کو اللہ نے نفس فرمایا کبھی انہوں کہ نفس امارا کبھی نف نفس لواما کبھی کہ نفس مطمئنہ گنا آوادہ کوئی شرم نہ آئے تو ہمارا ہے شرم آئے ملامت ہونی ادھر شروع ہوگی تو لواما ہے جی خیال پیڑا آ گئی نہ تو مطمئنہ روح اقل لال کلیات سوچ دی ہے یعنی اور گیا جزیات کا ادراک حواس کے ذریعے کلیات کا ادراک عقل کے ذریعے صاحب نگراس اپنے زمانے میں بے مثال محقق مولانا عبد العزیز برہاری رحمہ اللہ نے لکھے نبراز انہیں فرمایا تاخیر ہوئی ہی کہ ہر چیز کا ادراک روح کرتی ہے لیکن یہ کہن کلیات ایک کہن جزیات جزیات کا ادراک وہ کر دیے حواس کے ذریعے اور کلیات کا کر دیے عقل کے ذریعے تو حقیقت میں علم اور ادراک کسی چیز نو دریافت کرنا یہ اصل صفت کے لیے سمجھے وما بلو نفسی ان لفظ امار تو پچھو پروا نے اپنے لفظ نیو جمع کرار دینا تو جس وقت آپ نے توہمت لگی پروانہ اپنے لفظ نریم نہیں کرار دینا کیونکہ بے شک نفس

ملامت کرتا ہے برائی کے خیال میں وہ قسم کھاتی نفس لباما کیوں یہ ترقی کرنی ہے تو مطمئنہ بن جانا ہے ابتدا اچھے تو ہوئی ہے تو اللہ نے عظمت کی قسم کھاتی اس واسطے جس بندے یہ نفس مل جائے یعنی نفس یعنی ہے روح تو لیکن اگر اس حال سے پہنچ جائے تو سمجھے اللہ باد کا احسان کرے تو شروع کرم نوازی شروع ہونی شروع جی لکھی ساری کی کوئی شرم نہ آئے تو سمجھے اب مارا ہے جی شرم آنی شروع ہو جائے تو لواما ہے تو جس لیے پیر آ گئی تو اس لیے پھر ندا ہوگی اس رات يا اپنے رب سے راضی رہے جو کرتا پہ سونا یہ نا کہ اندر اٹھے دے پھر دا پھر نا اٹھے ہی نہ اندروں مردے زندہ سن بزرگ لکھیا وہ مطلب سی کہ آپ صرف اس کیفیت نو بے بے قرار سن اندرو اعتراض نہیں سی یا شک نہیں سی شک یا اعتراض نہیں سی بلکہ صرف ویکنا چاہتے سن کہ مولا مقابل سی میں کیفیت ویسا مردہ کیون اٹھتا ہے کہاں اس کو میں آلم تو مننا نہیں اللہ تعالی نے کام پوچھا یہ میں پوچھا اگوں جواب دے دے تو میرے نبی دے بارے لوگوں کا دل صاف رہے ماتے سمجھ کے ساکے فرمایا لم تو میں کیا مننا نہیں کیا اللہ مننا بولا کلے یتمنا قلبی صرف میرے دل کا وہ بے قراری ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے میں کیفیت ویچنا چاہنا تو کیویں زندہ فرما نہ مطمئن میں اتنے پہنچیا اللہ نے فرمایا تو میرے کو راضی ہو جائے میں تیرے کو راضی ہوں رب ہوں دیکھا جی خطاب کینو ہو رہا ہے نفس ورنہ مرد پہ جڑا اے جڑا جسم ہے کیسی عجیب گل سبحان اللہ اللہ یہ جسم جڑا ہے اس نال کا بنتا ہے مذکر مونس ورنہ اللہ سبارک و تعالی اس جدو خطاب فرما روح نو تو انہوں تو فرما رہا یا تو ہن نفس المطمئنہ تو مرد دے تو تاوی فرما رہا ہے نفس مطمئنہ مونس سے سیگے لا ارجعی الى رب اے روح تو لوٹا روح نہ مذکر نہ مونس یہ آلات نے آن کے مذکر مونس بنایا کیا بات کیا بات اللہ اکبر اسے واسطے وہ ذات جد رنگن پہ آدھی نہ مذکر ویس لیے نہ وہ کی ہوئے تو سارے روح کے اعتبار نال دیکھنے کیا بات ہے سمجھ نہیں لگی امام آباد شریف خواجہ محمد چشتی صاحب جو ہے تو فرمایا لوٹیا لوٹ جا جا رکھا جب تے انہیں میں مینو ماریا میں اور میں متکلم تال مخاطب جسم نہیں روح وہ نفس ہے وہ حقیقت انسان ہے توجہ نہیں فرمائی مخاطب اور متقل وہی ہے وہ خطاب کرتا ہے کہ تا کر کے اگر کسی انسان کے باوا اتار دو تبھی انسان لے جائیں مر روح تن سے جدا ہوئی توجہ روح اب اللہ فرما ہے ار جائیے رب لوٹ جائے نب سے اپنے رب کی طرف گرد سے رب کتنا خطاب کتاب کر رہے ہو روح ہے روہ تو جسم بکھرے بکھرو ہے ہاں، جس کسی پاس گئی ہوں کسی کہڑے پاس گئی جا گئی ہے جہنم یا جنت نو یا اتلے جہان یا کلے جہان اللہ فرما رہا ہے نفس مطمئن رب اپنے رب کی طرف لوٹ جا جس ادھر پڑا ہے تو رب کی طرف لوٹ جا سورج کی طرف لوٹ لاجن برولا سو کو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کسی نے آخر کوئی جی آلہ نہیں کسی نے کوت سماج ختم کسی بھی ویکا ختم کسی بھی شامہ ختم کسی بھی لانسا ختم ہے کوئی شہ نہیں ہلتی بچارے کی چونڈیاں وجہ کچھ نہیں ہوتا محسوس تک نہیں ہوتا لیکن اس سارے آلات ہوں دیکھ لے دیکھنے والی قوت بھی ختم ہو چھون والی چکھن والی فلانی لیکن اللہ تعالی کتاب پھر بھی پڑھوائے

نہیں کر کے وہ حقیقت انسان جاندار حیوانات جی ہوئی روح اللہ تعالی رکھی گو لطیف ہے ربانی روح انسانی وہ نہیں لیکن روح حیوانی پیا پھر ہے نا پھر ہوں اتنے آلات نہیں جب ایک آلہ نہیں پہ رکھتا اس آلے کے نہ ہونے کی وجہ اس لی روح اس حص کو خالی کہتے ہیں سپ بولا ہوتا دھمک تو محسوس کرتا ہے آواز دھمک تو محسوس کرتا ہوں آلہ بدل گیا تسا سنیا قوت کنا لال کن نہ قدرت نے رکھے سنا جسم لال کوئی ایسے جانور نے انہوں نے حواس کو نہیں رکھے آلات کو نہیں آلات کو نہیں رکھے قدرت نے آلات تو بغیر سن بھی رہے دیکھ بھی رہے کیوں وہ روح دا اصل کمال تو حقیقت انسان کی بنی روح روح روح ہوں کی حقیقت کے بارے اللہ اکبر ہی منع کر دیا گیا صرف اتنا کہہ کے بولی روح ہو امر روح ایک مجرد ہو ملائکہ فرشتے وہ عقل ہیں وہ روح ہیں روحاں دو کے کی ہیں پھر خبیسہ طیبہ خبیسہ ہو گئے شرارتی جن باقیدہ روحاں فرشتے روح ہے مجرد یہ مناسبت ذات حق نہ مناسبت ہے مناسبت کہہ رہے ہیں مشابت نہیں اس ذات جی میں روح کا تعلق توجہ خصوصیت روح دی دل لیکن محل نہیں آ سکتے تھان نہیں کیونکہ روح ایک ایسی عجیب چیز ہے مخلوق جیڑی تھان تعلق پورے جسم نال خصوصیت دل ہے جگہ تو پا کے تعلق ہے تعلق نال کام کرتی ہے سارے جسم نکلتی ہے کہ سب نو بیکار کر جاتی مناسبت ذات حق نال ذات حق نو خصوصیت عرش نال تعلق ساری خدائی کا اللہ توجہ ذرا روح مناسبت اس ذات کر کے روح دے متعلق جدو اللہ تبارک و تعالی دسیا ہے جدو بھی دستا ہے نا وہ نسبت خاص اپنے رکھتا ہے روح من ہو عیسا علیہ السلام تو تسلیم کے متعلق فرماتا ہے روح اللہ نفر تو پی ہے میر روح اپنی روح اپنی روح اپنی روح یہ اپنی اس واسطے نہیں کیا بات کہ اللہ جل شان ہو کوئی واقعی تھوک ماری کیا بات ہے نہ روح کو اس ذات کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے جتھے جتھے وہ تجلیات ذرا زیادہ ہوں اس شہر نسبت اپنی دے چڑ مثلاً عرش کو بڑی مناسبت ہے تو عرش اللہ اللہ درش بن گیا کابے نال مناسبت بیت اللہ بن گیا

ذات حق علم یعنی یہ سننے والی بنائی وہی بنائی وہ والا یہ بول بول بندہ ہے بول سکتا ہی نہیں لیکن اندروں اندر بولی جا رہا گل بولے کی ضرور گل کرنے گنگے کی آپ ہی بندہ منہ چپ کر کے بہت ہوتا اندروں بولن دیا جدوا کے ہر ستے یہ اپنی جان ہی سارا کچھ کر لیں نے حکمت نے اظہار کرد اظہار زبان لڑ کیوں کرد اگو جن سے ہو جی اگو مخاطب میں ہو جائے جس گل کرنی یہ ہی ظاہر کرنی جی گل رب نال ہوئے پھر یہ زبان کی لوڑ ہی نہیں تمہیں سنا رہا پتا نہیں کنیا چیزاں پی رہا کنیا چیزاں کھدی بیٹھا میرے جڑے ہاس نے میرے کمزوری نہ آئے اس واسطے میں سفائی کمزور لیکن اللہ تبارک بار کیونکہ وہ تلک دل نال روح نال انسان کی حقیقت نال ہو سکتا روزہ رکھ کمزور کر آلے کمزور ہو پھر میرے نال گل ہو ہوں یہ مناسبت کھے ہو گئی اس دی مناسبت تے ہوئی لیکن اس اے جڑا جسم دا ملک کھڑا ہے بدن تے جسم جڑا ہے اس جدو روح آدھی ہے نا وہ ہو جاتی ہے مقید بند آلات تے ہیں لیکن قید بھی ہے تا کر کے جدو ادھر نکل گئی کیا بات ہے دوسرا بات اس قید چ نکلی تو یہ الٹا اللہ تعالی نے جیڑی قوت رکھی وہ تیز ہو قید تو نکلیا ہوں کچھ سننا جڑا اس رہ کے نہیں وہ کچھ ویخنا مسلم یہ ہے تے دیوار دے پچھوں نہیں ویک رہا اس تو باہر ہے اس تو باہر ہے تے گھر دے اندر کچھ ہوئے تے مولا تالا یہ سنا دیتا ہے وہ بتا دیتا ہے میت لے چلے نے جتیاں بھی آہٹ سن رہی ہوں انی ارا مالا ترون بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے فرمایا میں جی میں اکے ویکنا او میں پیچھے ویکنا کیا مطلب انسان دی روح جب اس قیدے سے تو بیٹا ادراک اور علم کا دائرہ آلات کی وجہ تنگ ہو گیا جی موت اختراری آ گئی اسرائیل کد لین باہر تو کافر مومن بھی تیل ہو جاتی اور اگر موت اختیاری آ جائے اپنے آپ مار بیٹھے جیوندیا ہی سمجھ نہیں لگی مار بیٹھے پھر فرما ہے میں سامنے ایویں ویخنا جن پچھوں ویسنا سید لمبیا فرماتے کیسی عجیب بات روح قید ہر لحاظ موت کسی طرح کی نہیں آئی نہ اسرائیل کٹی نہ اپنے آپ مارے تو پھر دیکھنے کی ایک سمت ہے اور اگر یہ مر جائے جی اپنے آپ مار بیٹھے تو پھر ایک سنت نہیں ہر سنت دیکھنے کی شیخ اکبر نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بج ہن بلا کفا فرمایا رسول اکرم نظام چہرہ ہی چہرہ ہے نہیں سمجھو کر توجہ ذرا جوتیاں دن سو صدیقیت شہادت صالحیت کیا مطلب چاہے کمال علمی ہو چاہے عملی ہو سبحان نے ایک پر نال سارے آسمان زمین نو بھر کے بیٹھے نے ہوں روحے جبریل آدھی حضرت سیدہ مریم پاک نو بیٹا دین دی خاطر کیا بات فاطمہ صلی اللہ بے عیب آدمی کی شکل جائے لکھا ہے بے عیب آدمی پاک محمد کی شکل ایسا جی انگلی نہ اٹھے مسئلہ خلاصہ وروبا فرشتوں کو ہم پیدا کرتے ہیں پرو والے ہوں آلہ جدو آیا سونا مریم پاک نو بیٹا دینا ہوں وہ آلہ بدلیا ہوں آ گیا بشر سبھی شکل سورت محمد روح جبری واہ جی واہ کیا بات کیا واہ جی شکل بشری سورت محمد روحے جبری واہ جی کیا جملہ کیوں آئے توجہ ذرا کیوں آئے شکل میں جبریل آئے بشر باشار عام بشر کی شکل نہیں تھی بے آئے بشر کی کیڑا بشر محمدی میں آ گئے آن کے پھوک ماری گربان حمل ہو گیا بغیر نسخے کے صرف پھوک نار حضرت عیسیٰ تیار ہونے شروع ہو گئے جو میرا نقطے سے غور ہوئے حدیث جاؤں سے حضرت بی بی مریم پاک کیا مطلب نوی پاپا سورت محمدی بدل بن گیا ہے سورت محمدی دی شکل سے اختیار کی پھوک ماری جبری پھوک مار رہے ہیں بواسط اس سورت کے جس کو اللہ نے بشر سبھی فرمایا اگر جبریل اپنی شکل میں آتے حضرت مریم کا دیکھنا بحال ہو جاتا چھ سو پر پر کے ساتھ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں شکل داروں دی انسانی کمزور خلق الانسان ضعیفا خوف ہونا تھی اللہ تعالی نے حسین و جمیل بشر کی شکل دے دی سورت محمد دی شرا گیا سورت محمدی روح جبریل پھوک ماری وہ کم ہو گیا توجہ روح جبریل نے آن کے پھوک ماری بغیر باپ کے پیدا ہو گیا سوجا کو مستقبل میں بننے والی سوجا کو شوہر کی صورت بھی نظر اتنا ہے سورت ادھر پیش کی گئی واہ کیا بات مریم کے پاس سورت پیش کی گئی سبحان جی، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ پھر ایک وقت آتا ہے روح محمدی سورت محمدی میں آتی ہے روح جبریل سورج محمد سنگھ پہلے کوئی آیا سی وہ رنگ ہوں وہ آیا اپنے رنگ روح وہی روح محمدی سورت بھی محمد بچے پیدا ہوئے حضرت آسی اور مریم پاک حکم ہوا جاؤ پیدائش کے وقت آئی ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری تجلی ہے دوسری تجلی ایک تجلی روح جبریل کی صورت محمدی میں دوسری تجلی روح محمد کی صورت محمد میں تیسری تجلی جنت میں ہوگی اس وقت گوجا اور شوہر ہوں گے توجہ ہے سمجھ آ گئی ہوں ادھر ویخ میں ارد کرنا جانا آلہ بدل دے آلات بدلتے نے بدل بدل سکتے اچھا بتاؤ اللہ بدلتا ہے یہ مناسبت ہوگی اللہ بدلتا ہے پر اللہ جدو کسی رنگ چاہتا ہے وہ رنگ بدلیا ہوں اللہ موضوع ہے قرآن کھلا جاؤ من ہوا بھی شان رنگ سب کا سب رنگ جی، حیدر اللہ تعالیٰ آگ ہے اللہ تعالیٰ درخت ہے اللہ تعالیٰ انسان ہے نہیں کیا بات آگ کے درخت جب بولے حضرت موسا کے یقین کرتے ہیں کہ رب گوہر بے جڑا کپڑا دلہن کے تو نہیں آڈ ہی آپ دلہن اگے کنڈ کپڑا چکیا کنڈ وہ بے سورت روح بے سورت روح بے سورت وہ بے سورت ہے لیکن یہ بے سورت کسی بھی رنگ چاہے میں پہلو سمجھایا وہ بے سورت آخ درخت تو موسا کلیم من جان امبور کمن فنار وہ برکت والا ہے جو آگ میں ہے وہ برکت والا ہے کو فرمانا ہے سبحان اللہ رب العالمین رب اگ نہیں لہذا ہے نہ سمجھی اے رب نام رب وہی ہے جڑا بے صورت ہے لیکن اس بے صورت کا کمال ہے جدو چاہے جی کسی نال اپنا رنگ بکھانا چاہے گل کرنا چاہے تو بھاوے آگے جاوے آگ آئے کلا یوم ہوا فی شان قرآن فرما دے ہر لمحہ یوم بمانا دن نہیں کیونکہ اصغر وقت اصغر لمحے تو لمحہ چھوٹے تو چھوٹا وقت ہے یعنی کی مطلب اللہ تعالی ہر لمحہ نئی شان میں ہے وہ آپ فرما رہے ہیں ہر لمحہ ہاں۔ کیا مطلب شان صفت حال عظیم ہر لمحہ نئے حال میں حال کے دا مخلوق دا کون ہے وہ آگ کا ہے حال درخت کا ہے بولتا کون ہے بے صورت سورت کھولے کیا بات اللہ بے سورت سورت ترجمہ جب فکیر کرنا ہے وہ اپنی آسان زبان کر جانا لگے کسی نو دیو اپنی اوکھے اپنا قرآن فکیر جب سمجھا بالکل سب صحیح ہو اور توجہ میرے سجنا اللہ وحدہ لا شریف مولا روح بنائی مخلوق عجیب امر عجیب شہر رات پاک نے انسان دی حقیقت ہوئی بنائی ہے جس محل ہے یہ مناسبت ہے وہ توجہ ہوں جدو یہ جس میں سورج سونی دیتی سو اصل تقریب دیتی سو اسفل سافلین ہوں ڈگن لگا

روح آئی نا ہے ذات اپنی سب کمالات رکھنے والی سی کہ بزرگ آخیا لوہے محفوظ ہوئی اس لوہے محفوظ سے ہر علم لکھا ہے تفصیل یہ جمال اتنے ہوں بزرگ دن مثال کہ چین آئے نقش و نگار بنا دینا بڑے استاد سن چینی نقش و نگار والے بڑے مشہور سن دوسرے علاقے دے آئے مقابلہ کرنے انہوں کا اس فن نقاشی کے فن چن دیوار کے اتنے خوب نقش جوڑیا مقابلے چون جڑا چینی سامنے دیوار چمکانا شروع کر چمکائی بھی پردے کے پیچھوں کیا ہے وہ بھی پردے کے پیچھوں کیا انہیں اپنا پردہ چپ کے فنکاری سارے لگے گا انہیں کپڑا چکیا تو چمکائی سارا کمال چمک گئے محنت کی مناسبت پیدا نہ کرے سبحان یا یا وہ ادھر بولن لگ پہ اس ذات پاک کی تجلی گاہ بن جاتی عروج پا جائے نہ بلندی چلی جاتی ہے حقیقت انسان نہ بلندی چلی ہے چلیو شانہ ویچ کے

قرآن پڑھتا پڑھتا قرآن پاک اس وقت بچہ ہلتا ہے کیوں وہ کہتے ہیں اس واسطے جس وقت قرآن پڑھتی ہے روح کہ قرآن کلام ہی لائی روح نو وہ یاد آؤں جب یاد آؤں تو اندروں بے قرار ہوتی ہے

بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار طبیعت بڑی بھاری بھاری محسوس ہو گئی ہاں جی۔ ہولا فل پہ لگنا وہ جس ویلے اندر خوشی ہوتی اس لیے ہولا لگتا جس ویلے اندر کٹن ہوتی کٹن ہاں۔ اس لیے پارا پارا دستا <laughs> اصل وہی روح بھاری ہو گئی یہ پھر یہ ہوئی روح ہے یہ ہوئی حقیقت انسان ہے یہ کھل جائے تو سمندر تو بھی وسیع فرماندے

ہوں جڑا چار نکرا بنیا کھڑا ہے یہ اصلی شکل نہیں اصلی شکل دی گٹے ورگی سی تا کر کے کہتے ہیں کابا کاب کہ گیٹے تر نکرا سی کیوں اللہ تعالی نے پھر دل نوے ورگا نیچے عرش اس کے نیچے عرش وہ گھر وہ گھر وہ گھر گھر یہ قدرت والے بنایا ہے چار نکرا بھی ہے تین نکرا بھی ہے دل جڑا کعبے دی پہلی شکل اتری نکری چار والی تین نکرا کیوں تین خیال آنے ہیں ادھر طواف کرتے ہیں فرشتے ادھر تباف کرتے ہیں انسان دل بھی تو عرش ہے اللہ کا گھر ہے اس کا طواف کون کرتے ہیں خیال رب نے رب کی طرف بناؤں گا Amen. مطلب یہ نکلیا جگ کے کبن کا نام نہیں اپنے کبن کا اب انسان میں انسان کا پیت ہاں انسان میرا ہے میں انسان کا راز ہاں وہ میرا راز ہے کیوں اس واسطے نہ فرشتیاں میں شانہ نہ فرشتیاں میں رکھے انی جا فل ارد خلیفہ خلافت یہ دتی خلیفہ وہ ہوں توجہ خلیفہ وہ ہے جیڑا جیدا خلیفہ ہوگی وہی تھان سے کام کرے توجہ ہے بنایا ہے خلیفہ رب کی تھان سے بندے کام کر رہے ہیں تخلیق کا نظام اتنے تصرف دتا ہوا ہے اس نال جہان کام کر رہے ہیں یہ ہے نیابت خدا خلاف توجہ درا لیکن یہ ہے جسم والوں کا تصرف اس جسم جہان

ہیں انسار صحابہ کھجورا نو پیبند کرتے سن پیوں جی نو کہتے ہیں کی مطلب نر مادی کا پورا رلا سن پورا رلا کے سٹتے سن ایک کسم تصرف پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا کی کر دو یہ کر دیں پر چھڑ دو تو چھڑ دو گا انہیں چھڑ دیتا اگلے سال ان کچھ نہ ہوا یہ راج سی اللہ تعالیٰ صرف یہ سمجھانا چاہتا سر بابو کا یہ سارے نہیں پہنچتے روح تیروں جس دنیا اتنے جڑا ادھر آئے وہ بھی اتنے پہنچے پھر فائدہ ہی کی تھلے والے جہے تھے تھلے والے یہ اتنے کام کر رہے ہیں اتوں والا جڑا ہوتا ہے پھر وہ اتلا ہی کام کرتا کر دو آتا میں بھیجا بڑی فرمائی انسان اللہ تعالی کا انسان کی پہچان ہوئی جسم ساری کائنات سارے دی حقیقت حقیقت کا مجموعہ ہو گیا روح اللہ دے نال مناسبت رکھنے والی خاص عالم امر چیز ہو گئی دو لڑیاں ہوں انسان گیا بول جے چیتا کر لو اس جسم نو لے جائے روح دے پیچھے نکو بن گیا آلہ این تو روح ٹوٹ گئی جسم کے پیچھے تو دنیا دیا خواہشیں برباد ہو گیا تو یہ بن گیا اسفل اساف نہیں بس اتنے اسی واسطے آیا ہے یا اتنا جا یا سمجھ آ رہی اتنا لے جانا نبی بلی وہ ہوڑا کر دیں روح انسان سری آنا سر انسان ہاں جی اللہ تعالی نے بنایا ایسا ہی ہے کہ جی کرم ہوگے تو توجہ ہو جائے تو پھر رنگ

رام رام یم جی ادبی نہیں کرتی